امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے بس اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب بخار آتا تو یوں کہتے کہ اے اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیس